وصحابه المطاهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وهل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اور زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے زدوں کو رضا کی ہے بے کا سارا ہمارا نبی ہمارا نبی درو شریف پڑھو صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی دس تاریخ کو حضرت امام علی مقام نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کی سرزمین پر ہوئی کربلا یہ کوفہ شہر کے قریب ہے اور کوفہ یہ صوبہ عراق میں ہے آج جس عراق کے تعلق سے ہم اور آپ اخباروں میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں لوگ ٹیلی ویژنوں پر دیکھتے رہتے ہیں یہ کوفہ شہر اسی عراق میں ہے عراق کی راجدھانی میں کوفہ اور کوفہ کے قریب کربلا وہاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دس تاریخ کو ہوئی حضرت امام علی مقام کی شہادت کیوں ہوئی کیا سریحن کلمہ کے انکار کرنے والوں سے امام علی مقام کی لڑائی ہوئی کیا جو سرکار امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے کیا ان لوگوں نے نماز کا انکار کیا تھا کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے آخر وجہ کیا ہے کس وجہ سے حضرت امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر اپنے بچوں کی قربانی کو برداشت کیا خود شہید ہوئے لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے یزید کو عامر بننے کی طاقت نہیں دیا آپ اپنی زبان میں سمجھو کہ سرکار امام علی مقام نے یزید کو ووٹ نہیں دیا وہ کہتا تھا آپ مجھے منتخب کر لیں مجھے چن لیں امام علی مقام نے انکار فرمایا آپ سوچتے ہوں گے کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نمازے ہیں ان لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر شہید کیا اس لیے داستان کربلا بہت مشہور ہے تو آپ جب تاریخوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں کربلا سے سخت سے سخت لڑائیاں ہوئی ہیں کربلا کی سرزمین پر تو صرف بہتر نفوس تھے جس میں سے چالیس شہادت کا جام نوش کر گئے بقیہ بچے ایک دن کربلا کی لڑائی چلی ہے تھوڑی دیر کربلا کا ہنگامہ رہا ہے لیکن جب اسلامی تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کیا جب سب سے پہلی جنگ لڑی گئی تھی مدینہ طیبہ میں بدر کے مقام پر ایک ہزار اسلام کے دشمن آئے تھے سرکار کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہدائیوں کو پکارا تھا تین سو تیرہ شہدائی سرکار کے قدموں میں قربانی پیش کرنے کے لیے نکل پڑے تھے پوری جمعیت کے ساتھ اسلام کے مخالفین نے بدر کے میدان میں مقابلہ کیا اس میں بھی صحابہ شہید ہوئے لیکن آج بدر کی لڑائی اتنی نہیں یاد کی جاتی ہے جو کربلا کے میدان کی جنگ کو یاد لوگ مناتے ہیں اس کے بعد دوسری جنگ لڑی گئی تھی مقام عہد پر یہ مدینہ شریف سے صرف تین کلومیٹر کی دوری پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھر تمام اسلام کے دشمنوں نے حملہ کیا سرکار کے شیدائی مل کر کے مقابلہ کی یہ بڑی بھیانک جنگ ہوئی ایسی لڑائی ہوئی کہ اس میدان میں سرکار کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا کلیجا نکال کر کے چبایا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جس میں پاک کا ایک ایک حصہ الگ کیا گیا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوفی دیکھنے کے لیے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا کہ بھائی کا جنازہ ان کو دیکھنے نہ دینا میرے سرکار کی مقدس نگاہوں سے اپنے چچا کے جس میں پاک کو دیکھنے کے بعد آنسو رکے نہیں وہ سرکار جو سب کو مسکراہٹ دینے والے ہیں سارے لوگوں کے آنسوؤں کو روکنے والے ہیں میرے آقا کے جذبات ایسے آئے اپنے چچا کی محبت میں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا نے جامع شہادت نوش فرمایا ستر صحابہ جنگ عہد میں شہید ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندانے پاک بھی شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری جمعیت کے ساتھ اسلام کے دشمنوں نے حملہ کیا لیکن آج اس جنگ کو یاد اتنا نہیں کیا جاتا ہے جتنا کربلا کی لڑائی یاد کی جا رہی ہے آج بھی دنیا میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں دو چار روز دس روز سال بھر ان کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ لڑائیاں تاریخوں میں تو محفوظ ہو جاتی ہیں لیکن لیکن لوگوں کی زبانوں پر وہ لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں ان داستانوں کو دوہرا کر کے لوگ اپنی آنکھوں کو نہیں بھگوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب کربلا کی تاریخ سامنے آتی ہے اور دس محرم کا دن آتا ہے تو کوئی بھی انسان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو غیر کلمہ پڑھنے والا ہو ہر کوئی کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی ہیں اور اس کا دل پسیت جاتا ہے ہر انسان اپنے اپنے طور پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اس کا کوئی بھی طریقہ ہو لیکن وہ امام علی مقام کے لیے اپنے اظہار عقیدت و محبت کا ماحول لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں ہم بھی ان کی یاد منا رہے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگ ہوئی کیوں اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مطالبہ کیا گیا یزید کی طرف سے کہ امام علی مقام یزید کو مسلمانوں کا امیر مان لو تم خلافت اسلامیہ اس کی حکومت کو تسلیم کر لو تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے یزید کے اندر لاوبالی پن ہے یعنی وہ دین کی باتوں پر عمل کرنے سے بے پرواہ رہتا ہے نماز چھوڑتا ہے آپ امام علی مقام کے جملے پر غور فرمائیے اور یہی حضرت امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں امر بن سعد سے بھی پوچھا تھا کہ امر بن سعد تم اتنی بڑی فوج کا دستہ میرے مقابلے میں لے کر کے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو لیکن یہ تو بتاؤ کیا یزید نماز چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا تو امر بن سعد نے بھی کہا تھا کہ حسین ابن علی میں تسلیم کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں ہاں یزید نماز چھوڑ دیتا ہے کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا امام علی مقام نے فرمایا تو جو کبھی نماز پڑھتا ہو کبھی نہ پڑھتا ہو چھوڑ دیتا ہو اللہ کے فرض کردہ حکم کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہو یا اس سے لاپرواہی برت رہا ہو تو تم بتاؤ کیا میرا ہاتھ دینا اس کے ہاتھ پر درست ہے تو سعد نے بھی کہا درست تو نہیں ہے لیکن میں چونکہ حکومت کا آدمی ہوں اس لیے میں آپ کو آیا ہوں لینے کے لیے آپ یا تو بیت کر لیں اور یا تو آپ یزید کے پاس چلیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ اقرار کروایا تھا اور بتایا تھا کہ اے لوگوں میں جو اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے رہا ہوں وہ بے نمازی ہے اور کون سا معاملہ یزید کے اندر تھا جب حضرت امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور مدینہ طیبہ میں امام علی مقام کا لٹا پٹا قافلہ آیا حضرت زینب حضرت امام زین العابدین اور دوسری بیگمات نے آ کر کے ساری روداد سنا دیا مدینہ شریف کے لوگوں کے اوپر ایسا غم چھایا کہ سال بھر وہ لوگ ہنسے نہیں ہر گھر میں رونے کی آواز آتی تھی مکہ شریف کے لوگوں کا یہی حال تھا ان لوگوں نے کہا کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کروایا ہے چل کر کے دمشق میں اندازہ لگایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر دین سے لاپرواہی ہے کہ نہیں ہے وہ بے نمازی ہے کہ نہیں ہے تو مدینہ شریف سے آٹھ آدمیوں کا وفد دمشق آتا ہے اور جب دمشق سے دیکھ کر کے یہ لوگ جاتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں ہر مین طیبین میں کہ واقعی یزید لاپرواہ ہے وہ نماز چھوڑتا ہے وہ کھلے بندوں شراب پیتا ہے وہ کتے اور بندر کا کھیل دیکھتا ہے وہ لوڈیوں کے گانے سنتا ہے اس کے اندر دین کے وصولوں پر پابندی کرنے کا کوئی وصول اور کوئی قانون نہیں ہے اس کے اندر اس طرح سے وہ لاپرواہ ہے وہ آدھا دھند بیت المال سے پیسے خرچ کرتا ہے درہم و دینار اس کو کسی غریب اور کسی مظلوم اور کسی یتیم کا کوئی خیال نہیں رہتا ہے جب یہ رودات آ کر کے ان لوگوں نے سنا دیا تو ہرمین طیبین سے یزید کے خلاف بغاوت اٹھ گئی اور سارے لوگ یزید کو لان تان کرنے لگے برا کہنے لگے اب آپ اندازہ لگاؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہو گئی تھی کربلا کے میدان میں اس کی حکومت امام علی مقام کے شہادت کے بعد تو مضبوط ہو جانی چاہیے لیکن امام علی مقام کے بعد امام علی مقام کا خون جو رنگ لاتا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے امام علی مقام نے جو اس کے اوپر رکھا تھا معاملہ کی یہ بے نمازی ہے جب سارے لوگوں نے جان لیا کہ واقعی یہ بے نمازی ہے تو سب یزید کی بغاوت کرنے لگے اور سارے مدینہ طیبہ کے لوگ سارے مکت المکرمہ کے لوگ بغاوت کرنے لگے آپ پہلی بنیاد لے لو نماز کا چھوڑنا امام علی مقام نے ذہن دے دیا کہ تمہارا گلا کٹ جائے مگر نماز نہ چھوٹنے پائے خون بہ جائے مگر نماز نہ چھوٹنے پائے بال بچے قربان کر دیے جائیں مگر نماز نہ چھوٹنے پائے جو امام نماز نہ پڑھنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے رہا ہو وہ امام کتنا بڑا نمازی ہوگا تو تاریخوں میں بات آ رہی ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ چوبیس گھنٹے میں تین ہزار رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے یہ حضرت امام علی مقام کی عبادت کا حال ہے قرآن سے سن لو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نماز چھوڑنے والوں کے لیے رب کیا اعلان فرماتا ہے تیسرے پارے کی آیت کریمہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل فوی المست ساہون جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں یہ قرآن اعلان فرماتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے جہنم جلسہ کرنے سے جنت آپ کو مل جائے گی امام علی مقام کا ضابطہ صحیح ہے کہ نہیں امام علی مقام جہنمی کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دیتے نماز چھوڑنے والا قرآن کے اعلان سے جہنمی ہے رف فرماتا ہے فلین جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے امام علی مقام جنتیوں کے سردار ہیں اللہ کے رسول نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید الشباب حلی جنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو اللہ کے رسول نے جب ان کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دے دیا ہے پچیس حج پیدل آپ نے کیا ہے اور عبادت و ریاضت کا حال یہ ہے نماز چھوڑنے والے جہنمی کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام اپنا دستے کریم کیسے دے دیتے آؤ ذرا دیکھو اور کیا ہے نماز کا چھوڑنا سن لو بہت منشے میں ہو پیارے بڑی لاپرواہیاں کر رہے ہو جوان ہو لوٹ لیا برو تم لوگوں نے ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اسے ہندوستان کی سرزمین پر صرف بارہ ہزار اسلامی جوان تراوڑی کے میدان میں اترے تھے تو پورے ہندوستان کا کایا پلٹ کر کے یہ ذہن و فکر دے دیا تھا کہ سورت میں نہ سارا تو تمدن میں ہنوت تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو اور دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ آواز ہمارے لیے نہیں ہے یہ آواز ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں جن لوگوں نے گناہوں کا جنازہ نکالا جن لوگوں نے شراب کے اڈوں کو آگ لگا دی جن لوگ آؤ ذرا دیکھو بے نمازی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کتنا بڑا عذاب ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے قیامت کا میدان ہوگا جنتی اپنے اعمال ہنسنا ایمان اور اعمال ہنسنا سے جنت میں جائیں گے رب کا فضل ہوگا ایسے لوگ ہوں گے جو جنتوں کے سامنے سے گزریں گے وہ جہنمی ہوں گے جنتیوں کی نگاہ پڑے گی تو جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر یہ قرآن شریف کی آیت ہے جہنمیوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے اے فلا یہ تو کیسے جہنمی ہو گیا تو کیسے جہنم میں جا رہا ہے یہ تو کیسے جہنم میں جا رہا ہے ما سلککم فی سقر کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا کالو لمن کو من المسلین وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنمی ہو گئے قرآن میں رب بیان فرماتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنمی آپ بڑے منشا میں ہو کہ جنت ہمارے باپ کی ہے نعرہ ہم لگا کر جنت لے لیں گے نعرے سے جنت مل جاتی تو صحابہ آپ سے زیادہ نعرہ لگاتے میں ماض اللہ نعرے کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ سوچ جاؤ کہ سبحانی صاحب نے تقریر کی ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ نہیں نعرہ لگانا عبادت ہے مگر پہلے آپ ذرا دیکھو تو صحابہ بھی نعرہ لگاتے تھے لیکن صحابہ کی نماز اور صحابہ کا خوف الہی تو دیکھو قرآن نے حضرت عمر فاروق اعظم کو جنت کی گارنٹی دے دی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی گارنٹی مل گئی ہے حضرت امام حسین کو جنت کی گارنٹی مل گئی ہے ان کے نانا نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے تو کیا تمہارا عقیدہ ہے معذ اللہ کہ رسول کا فرمان غلط ہوگا نہیں غلط ہو سکتا ہے ساری الٹ پلٹ جائے مگر محبوب کا فرمان نہیں پلٹ سکتا ہے تو رسول اللہ جس کو جنت کی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں اس کے سجدے کا حال ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں حسین کی پیشانی کربلا کی سرزمین پر سجدہ میں ہو رہی ہے اور ان کی شہادت سجدہ میں واقع ہو رہی ہے سوچو نماز کما ملا جو نماز نہیں پڑھتا قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ رب تالا قرآن میں بیان فرماتا ہے یا نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ آپ ذرا غور تو فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر قرآن میں رب بیان فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنمی نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن میں اٹھاسی جگہوں پر غالباً ساتھوں ساتھ آیا ہے اللہ اکبر اتنا اہم فریضہ یہ نماز ہے کہ ساری عبادتوں میں سارے اذکار میں سارے اشغال میں سارے خر خیرات میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے اور یزید نماز چھوڑ رہا ہے اس لیے حضرت امام علی مقام نے ہے بدعمل جہنمی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ دے کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا اے لوگ تم نمازی بن کر رہنا اور نمازی بن کر کے دنیا سے جانا امام علی مقام کا پیغام اور ہے کیا حضرت امام علی مقام کا پیغام یہی ہے ذرا نماز کی بات آ گئی تو سن لو مسلمانوں حضرت امام علی مقام نے نماز کی تاکید کربلا کے میدان میں کس طرح سے کی ہے جب امام علی مقام کی طرف نو تاریخ کو محرم کی ابن سات کے لشکری تیروں کو لے کر کے تلواروں کو لے کر کے بڑھے کہ تیروں تلواروں کی بارش میں آج ہی کام تمام کر دو حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس کو بھیجا جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو وہ اپنی تلواریں اور تیر لے کر کے آج کی رات میں واپس ہو جائیں آج کی رات میں ہم کو وہ موقع دیں ہم اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں سویرے سویرے ان کو جو کچھ کرنا ہوگا وہ کریں گے حضرت عباس نے جا کر کے جب یہ پیغام دیا یزیدی لشکر کے جوان اپنی تلواروں اور اپنے تیروں کو لے کر کے عمر بن سعد نے آرڈر دے دیا واپس ہو گئے امام علی مقام آئے نماز مغرب ادا کی گئی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد امام علی مقام سارے لوگوں کو بیٹھا کر کے جو آپ کے ساتھ میں ہیں سب کو ہدایت کر رہے ہیں اور بار بار قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے ہیں ان اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب آپ ذرا غور فرماؤ رات گزرتی چلی جا رہی ہے امام علی مقام نے فردن فردن سب کو ایک ایک کر کے سب کو سمجھایا اپنے شہزادے حضرت عابد سین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ سمجھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا امام علی مقام رات کا پچھلا پہر ہے یزیدی فوجی خراٹے میں نیند لیے سو رہے ہیں کہ ہم بہت بھاری تعداد میں ہیں حسین چند افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے ہیں ہم کو زیادہ لڑائی بھیڑائی کی ضرورت نہ پڑے گی ہم تھوڑی دیر میں معاملہ سر کر لیں گے حضرت مامالی مقام تحجد ادا فرمانے کے بعد قرآن کھول لیتے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں مصیبتوں میں گھرا ہوا رسول کونین کا نوازا رات کی تاریکی میں قرآن کھول کر کے تلاوت کر رہا ہے نماز تحجد ادا کرتے ہیں سویرے فجر کی نماز کے لیے آزان ہوتی ہے خیمہ حسین کے افراد تیمم کر کر کے جماعت سے نماز ادا فرما لیتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے روز حضرت امام علی مقام نماز فجر کی ادا فرماتے ہیں اور جمعہ کے روز امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے جمعہ کے دن کی فضیلت ذرا حدیث پاک میں دیکھو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مرد مومن کا انتقال جمعہ کے دن ہو جاتا ہے نہ اس سے قبر میں سوال ہوتا ہے اور صرف قبر ہی میں نہیں بلکہ نہ حشر میں اس سے سوال ہوگا نہ اس سے جواب ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے جس مرد مومن کا وصال جمعہ کے دن ہو رہا ہو اس کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے تو جو جنتیوں کا سردار ہے اس کی شہادت جمعہ کے دن ہو رہی ہے اس کے لیے کتنی فضیلت ہے آپ ذرا غور فرمائیے جمعہ کے دن کی موت کتنی اچھی موت ہوتی ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر طرح سے آپ نے تاکید کر دی آپ نے آخری خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا اور آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی یا جو الزین امن استعین بھی صبر و سلاد اے ایمان والو سلاد سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو اور نماز و صبر دونوں کا اشتراک دیکھنا ہے تمہیں تو کربلا میں دیکھ لو امام حسین نماز ادا فرما رہے ہیں اور صابروں کے امام بھی دکھائی دے رہے ہیں صبر کی تصویر دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھو اور سلاد کا پابند دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھو وہ حضرت امام علی مقام ہیں حضرت امام علی مقام کے نانا جان نے نماز کے چھوڑنے والوں کو کیا فرمایا یہ سن لو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید اتنی کی ہے نماز کے لیے کہ میرے سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آقائے کریم کے وصال شریف کا وقت جب ہوا تو سرکار کی بیوی بی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین سرکار نے وصال شریف کے وقت امت کو کوئی وسیعت کی ہے فرماتی ہیں ہاں میرے آقا نے وسیعت کی ہے وہ وسیعت یہ ہے کہ میرے سرکار کا مقدس سر انور میرے زانوں پر تھا اچانک سرکار نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور کھولنے کے بعد مجھے دیکھا میں بھی سرکار کی زیارت کرنے لگی آقا نے ارشاد فرمایا یا عائشہ میں سمجھی کہ میرے سرکار مجھ سے کچھ مانگیں گے میں نے عرض کیا لبے یا رسول اللہ میرے سرکار میں موجود ہوں آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا یا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آقا ارشاد فرماتے ہیں یا امتی اصلاط اصلاط اصلاط اے میری امت نماز نماز نماز اس کے بعد ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے اور کچھ میرے سرکار نہیں بولے جاتے جاتے اس دنیا سے اللہ کے حبیب ساری امت کے تعلق سے فرما کر کے جا رہے ہیں یا امتی اصلاط اصلاط اے میری امت نماز نماز نماز وہ نماز کا معاملہ ہے آپ ذرا غور فرمائیے سرکار نے کیا فرمایا ہے نماز چھوڑنے والوں کو جس مرد مومن پر نماز فرد ہے جس مومنہ عورت پر نماز فرد ہے اور وہ نماز نہیں ادا کرتے ہیں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر اگر چھوڑتے ہیں تو سن لو رسول اللہ کا فرمان آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک سلاطا متعمد نار سلا سینا حکبا اب اس کا ترجمہ اردو میں سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑا اس کا داخلہ جہنم میں اسی ہزار برس تک رہے گا وہ اسی ہزار برس تک ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر جہنم میں چلتا رہے گا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حسینی نعرہ لگاتے ہو اور کام حسین کے مشن کے خلاف کر رہے ہو نماز چھوڑنا یزیدی کا یزید کا کام ہے شراب پینا یزید کا دستور ہے یہ یزیدیوں کا طور طریقہ ہے اس لیے جو لوگ حسینی نعرہ لگاتے ہوئے ان تمام عادتوں کے پابند پائے جا رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں انقلاب انقلاب لا کر کے اور صحیح صحیح حسینی بننا چاہیے غور کرو نماز کما ملا یہ ہے چلے جا رہے ہیں بیچارے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون صاحب ہیں عبد الرحمان صاحب ہمارے بغل میں ہیں کہ شیطان جی بیٹھے ہیں نہ تو چہرے پر داڑھی ہے نہ تو سر پر ٹوپی ہے نہ وہ لباس ہے نہ کچھ ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تو جب دنیا میں تم نہیں پہچانے جاتے ہو کہ مسلمان ہو تو آخرت میں آپ کا کیا حال ہوگا مجھے کوئی پرواہ وروہ نہیں ہے کہ پھر بلانا جلسم کہ نہیں بلانا جو بات صحیح ہو میں بتا دیتا ہوں جو لوگ تقریریں کر کر کر کے آپ کو فوراً خالی کی آپ جلسم بیٹھ جائیے بس جنتی ہیں جنت بانٹ رہے ہیں ان سے لے لیجئے گا جنت اگر ایسے جنت مل گئی ہوتی صحابہ پھانسی کا فندہ نہ چومتے ان کو کھولتے ہوئے تیل میں نہ ڈالا جاتا ذرا غور تو کرو سیرت تو پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آئی گرفتار ہو گئے لشکر اسلامی کے دو سپاہی پکڑ لیے جاتے ہیں عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا پکڑوانے کے بعد اپنے دربار میں پیش کروایا پیش کروانے کے بعد کہا دونوں کو قتل کر دیا جائے دونوں بھائی ہیں ایک بہت خوبصورت وجیح ہیں ابھی وہ چمانی کے حالات ان کو مل رہے ہیں کھولایا گیا تیل محمد کا کلمہ چھوڑو گے نہیں اسلام سے برگشتہ نہیں ہوگے نہیں یہ تیل ابل رہا ہے اس ابلتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈالا جائے گا جوان نے کہا مجھے ابلتے ہوئے تیل کی دھمکی دے رہے ہو مرد مومن ابلتے ہوئے تیل میں کھولتے ہوئے پانی میں پھانسی کے پھندے پر مسکراتا ہوا اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے میں مسلمان ہوں محمد کا کلمہ پڑھا ہوں مجھے موت کی دھمکی نہ دو ہم وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی تلاشتے ہیں جو لوگ موت سے بھاگ کر کے زندگی تلاشتے ہیں موت ان کو پکڑ لیتی ہے اور جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی تلاشتے ہیں موت ان سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہے اور زندگی کی بہاریں اس کے قدموں میں آتی چلی جاتی ہیں جوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا دوسرے جوان کی جب باری آئی تو وزیر اٹھا وزیر نے کہا سلطان بادشاہ کہاں کہا اس جوان کو چھوڑ دیجیے کہا کیوں کہا یہ جوان ابھی جوانی کے منزلوں میں اپنے قدم کو رکھا ہے آپ اس جوان کو چھوڑ دیں میں اپنے گھر لے جاؤں گا اپنی صحبت میں رکھ کر کے اس کو اسلام سے برگشتہ کر کے دین عیسوی میں داخل کر لوں گا اور اس سے حکومت کا کام لیا جائے گا یہ جوان بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے اور بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان کلمہ چھوڑ دے آگ بجھا دینا چنگاری چھوڑ دینا یہ دانش مندی نہیں ہے سانپ کو مار ڈالنا اس کے بچوں کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے یہ کسی صحبت سے اور کسی دھمکی سے کسی ڈر سے کلمہ نہیں چھوڑے گا یہ محمد کا دیوانہ ہے یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے وزیر نے کہا صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے آپ ہمیں دے تو دیں چند دن صحبت میں میں اپنے رکھوں گا اگر یہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے ہمارے مذہب کے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو پھر کھولتا ہوا تیل ہوگا چمکتی ہوئی تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی سلطان چند دن کے لیے اگر میں مانگ رہا ہوں تو مجھے دے دیجیے اگر کام بن گیا تو حکومت کا کام لیا جا سکتا ہے اور کام نہ بنا تو یہ ہمارے قید میں ہے ہماری گرفت میں ہے ہم اس کو سزا دے کر کے اس کا کام دنیا سے تمام کر دیں گے بادشاہ نے کہا لے جاؤ وزیر جوان کو لے کر کے اپنے گھر آیا اور جب اپنے گھر پہنچا ایک کوٹری میں قید کر دیا کھانے پینے کی چیزیں دے دی گئی گزرتا وقت چلا جا رہا ہے رات کا سناٹا آیا وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے جو اسلامی لشکر سے مقابلہ ہوا تھا اسلامی لشکریوں سے دو جوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک کو تو بادشاہ نے مروا دیا اور دوسرے جوان کو میں نے لے لیا ہے جوان بڑا حسین و جمیل ہے جوان بڑا زیرک بڑا چالاک لگ رہا ہے میں نے سوچا کہ اگر یہ جوان اپنے دین عیسوی میں آ جاتا ہے تو حکومت کا اس سے کام لیا جا سکتا ہے اور بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں بیٹی اس کو دین میں لانے کے لیے میں تمہاری ذمہ داری کرتا ہوں اس کی لڑکی رات کے سناٹے میں بن سمر کر کے اس قیدی مسلمان جوان کے کمرے پر گئی دروازہ کھولا مجاہد نے سمجھا تھا اسلامی جوان نے سمجھا تھا کہ رات کے سناٹے میں مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے اور دیا جائے گا دھیما دھیما چراغ جل رہا ہے جیسے اس نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو دروازے پر ایک حسن کی دیوی کھڑی ہے جوان سختے میں آ گیا جوان کی آنکھیں بھیگ گئیں جوان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میرا امتحان کالی کوٹری میں نہ لے میرے مولا مجھ کو اس فتنہ سے بچا لے جوان نیت باندھتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے لڑکی دیکھتی رہی واپس چلی جاتی ہے جب صبح کا سفیدہ پھیلا اور لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تیرا اثر کچھ ہوا کہ نہیں باپ نے جب سوال کیا تو بچی نے بتا دیا اے میرے باپ آج کی رات میں اس کو ضرور اپنے فیور میں لے کر کے اپنے دین کی باتیں بتا کر اور اپنے دین میں اسے میں لانے کی پوری کوشش کر لیتی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی رات اس کی عبادت کی رات تھی وہ اپنے دین کے مطابق مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے اپنے خدا کی عبادت کر رہا تھا آج رات میں میں کام تمام کر دوں گی دوسری رات آتی ہے لڑکی پھر بن سمر کر کے گئی رات بھر وہ جوان نماز پڑھتا رہا اس نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا بھی نہیں واپس لڑکی چلی آتی ہے اپنے دل میں سوچتی ہے یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کیسا نوجوان ہے اس کے سامنے حسن کی دیوی بن کر کے میں کھڑی ہوں لیکن یہ نگاہ نہیں اٹھاتا ہے یہ جنات ہے کہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی دیو ہے پھر وہ اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیتی ہے اگر جن ہوتا تو قبضے میں نہ آتا اگر شیطان ہوتا تو قبضے میں نہ آتا اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں یہ تو ہے انسان ہی لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ حسن کی دیوی اپنے جلووں کا نظارہ کرانے کے لیے یا کوئی دیو ہے پھر وہ اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیتی ہے اگر جن ہوتا تو قبضے میں نہ آتا اگر شیطان ہوتا تو قبضے میں نہ آتا اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں یہ تو ہے انسان ہی لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ حسن کی دیوی اپنے جلووں کا نظارہ کرانے کے لیے دعوت حسن دے رہی ہو مگر یہ نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھ رہا ہو لوگ ہمارے سامنے حسن کی خیرات کے لینے کے لیے کشکول تمنا پھیلائے رہتے ہیں لیکن یہ کیسا نوجوان ہے کہ اس کی نگاہ نہیں اٹھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے یہ جس مذہب کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے اس مذہب کا وصول اسے بچا رہا ہے اس مذہب کا قانون اسے بچا رہا ہے اس مذہب کا ضابطہ اسے بچا رہا ہے اس مذہب کا فارمولہ اسے بچا رہا ہے اور جس مذہب کا فارمولہ رات کی کالی کوٹھری میں اس کے تقدس کی حفاظت کر رہا ہو زندگی کا پاکیزہ ماحول دے رہا ہو مذہب وہی بہتر ہے مذہب وہی سچا ہے وہ لڑکی داخل ہونے کے بعد کہتی ہے جوان اب تو اپنی نگاہ کو اٹھا دے اب میں تجھے پھانسنے کے لیے نہیں آئی ہوں تیرے مذہب کے وصولوں میں قید ہونے کے لیے میں آئی ہوں مجھے کلمہ پڑھا لے اسلام میں داخل فرما لے جوان نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیا یہ ہے مذہبی قانون یہ ہے مذہبی دستور یہ ہے گناہوں سے بچنے کا ان تنہا انسا چائے من کر آپ ذرا غور فرمائیں ہے آپ کے اندر اتنی ہمت کی خود بچ سکو جوان قید میں رہ کر کے بچ کر کے کلمہ پڑھا رہا ہے اور آپ سنیمے اور ریڈیو پر اپنی آبرو بیچ رہے ہیں آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے اپنے زندگی کے تقدس کو برباد کر رہے ہیں مسلمان اپنے نگاہوں کو گناہوں کی طرف اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ جب وہ اپنی نگاہوں کو اٹھاتا تھا تو نیکیوں کی خیرات بانٹتا ہوا دوسرے لوگوں کے لیے چلا جاتا تھا جب اس کی نظریں اٹھتی تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھو انہوں نے نماز کے تعلق سے کس طرح سے کربلا کے میدان میں تمہیں پیغام دے دیا اس لیے نماز نہ چھوٹنے پائے دوستو نماز کی پابندی کرو قرآن میں رب کا فیصلہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے قرآن کا فیصلہ ہے وہ جہنمی ہے اس لیے آپ نماز کی پابندی کرو اور ذرا دیکھو امام علی مقام نے یزید کا ایک جرم اور سنا تھا یزید شراب پیتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا جو دوسرا جرم سنا تھا کہ وہ شراب پیتا ہے اور شراب پینے والا نماز کو چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے اس لیے اس فاجر کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اب شراب پینے والے کے تعلق سے قرآن کا فیصلہ سنو شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے شراب پینے میں کتنا بڑا عذاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے وعیدوں کا ماحول شرابیوں کے سامنے رکھا شراب کو رب تالا نے حرام فرمایا ہے اور جب حرمت کی آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے تو مدینہ پاک کی گلیوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکال کر مٹکوں کو لا کر پھینکتے تھے شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہ رہا ہو قرآن نازل ہو گیا رب نے حکم دے دیا شراب تمہارے اوپر حرام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ شراب پینے والا ماحول معذ اللہ اگر شراب کے نشے میں اس کی موت ہو گئی اگر شراب کی حالت میں وہ مر گیا تو جہنمی شب برات اور قدر کی رات میں سارے گنہگار اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں بخش دیے جاتے ہیں مگر آقا فرماتے ہیں جو شراب پر مداومت کرتا ہے ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے اس رحمت والی رات میں بھی وہ بخشی سے محروم رہتا ہے اتنا خطرناک گنا شراب کا پینا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کلمہ پڑھ رہا ہے نوجوان شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا ہے نشے کی گولیاں لیتا ہے ظالم اپنے جسم کو جہنم سے بچاؤ مرنا حیات کر لے ساٹھ سالہ زندگی ستر اسی سالہ زندگی تو دوسروں کی دیوار کے چھاؤں میں بھی گزر جائے گی لیکن تجھے قبر میں قیامت تک رہنا ہے قبر میں بھی تجھے عذاب ملے گا اور قبر سے حشر میں جائے گا تو قیامت میں جہنم کا عذاب باقی ہے اس لیے شراب سے توبہ کر لو شراب کے خلاف امام حسین نے جنگ کی تھی کہ شرابی کو مسلمانوں کا امیر نہیں تسلیم کیا جائے گا شرابی کی حکومت کو حکومت الہیہ نہیں مانا جائے گا شراب پینے والوں کو مسلمانوں کا قائد نہیں بنایا جائے گا یہ ذہن و فکر حضرت امام علی مقام نے دیا تھا اور اعلان فرما دیا تھا کہ مسلمان نہ شراب پیتا ہے اور نہ مسلمان شرابی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیتا ہے شراب پینے والا جہنمی ہے اور شراب سے نفرت کرنے والا جنتی ہے اس لیے جنتی جہنمی کی اقتدا نہیں کر سکتا ہے یہ بھی پیغام ہمیں کربلا سے مل رہا ہے سوچو شراب ام الخبائش ہے بہت ساری خبیص چیزوں کی جڑ ہے شراب شراب پی کر کے اپنے آپ کو جہنمی قرار مت دلواؤ نوجوان توبہ کر لے شراب اپنے ہاتھ میں نہ لے اگر شراب سے سچے دل سے تو توبہ کر لے گا تو دیکھ رب رب کیسا کپور رحیب ہے حضرت ابراہیم بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لے جا رہے تھے ایک جوان شراب پی کر کے مستی کی حالت میں پا رہا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اللہ کے ولی پہنچے جوان پر ترس آ گیا اس کے منہ کو دھلا اور دھلنے کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے جب اس کو ہوش آیا تو کسی نے کہہ دیا ارے اب تو شراب پینا چھوڑ دے آج تو شراب کے نشے میں اتنا دھت تھا کہ راستے میں تو پڑا تھا تیرے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور تیرے منہ کو حضرت ابراہیم بنا دہم اللہ کے ولی نے دھل دیا ہے تب تک وہ رونے لگا اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا اے میرے پروردگار اب میں توبہ کرتا ہوں مولا کبھی بھی میں شراب کو منہ نہ لگاؤں گا تو غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم بنا دہم کو وہ الہام ہوتا ہے اے ابراہیم دہم تو نے میری رضا کے لیے اس کے منہ کو صاف کیا اور میں نے تیری رضا کے لیے اس کے دل کو صاف کر دیا میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی شراب کی بات آ گئی تو بتا دو پیارے شراب بہت خطرناک گناہ ہے لیکن جب وہ بندہ شراب سے توبہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو وہ سن لے کہ اس کو کتنا عظیم مرتبہ ملتا ہے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت بشرحافی ہے حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالی علیہ شراب بیچتے تھے شراب کی دکان تھی حالت میں دھت رہتے تھے ایک روز حضرت بشرحافی جا رہے تھے ایک راستہ میں ٹکڑا ملا اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا لیا رونے لگے جذبات میں آئے اپنے گھر تخت بچھایا چادر بچھا دیا خوشبو لگا دی اس پر اس ٹکڑے کو رکھ دیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اور عرض کیا اے میرے پروردگار کے نام یہاں تیرا نام ہونا چاہیے جہاں سڑک میں نالے میں تیرا نام پڑا تھا وہاں تو مجھ جیسے پاپی خاطی بشر کو ہونا چاہیے رب تالا کو یادہ پسند آ گئی رب تالا نے حضرت بشر کی توبہ کو قبول فرما لیا شراب سے نفرت دے دی سویرے سویرے وقت کے قطب آ کر کے پہنچتے ہیں دروازہ پر اور آواز دیتے ہیں شراب بنانے والے نوکر نکلے نکلنے کے بعد کہا کیا بات کہا تمہارا مالک کہاں ہے بسر کہا کیا کرو گے کہہ دو جا کر کے میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اللہ نے اس کو سلام بھیجا ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ حضرت بشر حافی ننگے پیر دوڑے عربی میں حافی کو ننگے پیر والے کو حافی کہا جاتا ہے اور آ کر کے وقت کے قطب کے قدم پر گر پڑے اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی ہے ہاں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا پڑا تھا اس کا احترام کر دیا ہے تو وہ قطب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور تیری توبہ قبول ہو گئی ہے تیرا نام اونچا ہو گیا ہے بشر رونے لگے میرے پروردگار اتنی سی عبادت کر لیا میں نے تو اتنا درجہ دے دیا ہے اگر میں پوری زندگی تیری عبادت کرتا رہتا تو مجھے کتنا مقام مل جاتا سارا پیسہ خیرات کر دیا شراب کی بھٹی کو آگ لگا دیا سب کو ہٹا دیا اور اعلان کر دیا میں نے ان سارے گناہوں سے توبہ کر لی اللہ اکبر شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ حضرت امام علی مقام کا پیغام یہ بھی ہے کربلا کی سرزمین سے حضرت امام علی مقام شہزادے کس کے ہیں معلوم ہے حضرت خاتون جنت فاطمۃ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں بچانے والی حضرت فاطمہ جہنم سے بچانے والی ہیں امت نبوی کو ان کا نام فاطمہ ہے آپ کا لقب بطول ہے بطول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عورت انسانی آلائشوں سے پاک و صاف ہو یہ خصوصیت صرف حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے اللہ اکبر اور آپ کا نام زہرا ہے زہرا کا مطلب ہوتا ہے حور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو فرمایا کرتے تھے یہ دنیا میں عورتوں میں جنتی حور ہے وہ حضرت خاتون جنت ہیں ذرا ان کی نماز کو دیکھو حضرت امام علی مقام کی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی ہیں اپنے گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیٹی کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے پتا یہیں سے چلا کہ باپ کو اپنی بیٹی کے گھر جانا دیکھنے کے لیے سنت رسول ہے اور کبھی کبھی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی واپس آیا کرتی تھی سرکار کی زیارت کرنے کے لیے یہی سے پتا چلا کہ بیٹی کو اپنے ماں باپ کے گھر اپنے ماں باپ کو دیکھنے آنا سنت فاطمہ اور جب میرے آقا حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو دیکھنے جاتے تھے اور جب ان کے گھر پہنچتے تھے سرکار کو جیسے دیکھتی تھی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی استقبال کرتی تھی سرکار کے قدم پاک کو چومتی تھیں دستے پاک کا بوسا لیتی تھی نبی کونائن خاتون جنت اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسا لیتے تھے اور فاطمہ کی کلائی کو چوم لیا کرتے تھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت فاطمہ امتی ہیں سرکار کی اور سرکار کی بیٹی بھی ہیں یہ اپنے باپ ساری کائنات کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال اٹھ کر کے کر رہی ہے امتی نبی کا استقبال اٹھ کر کے کرے اور آج اگر امتی نبی کونائن لائن پر اٹھ کر کے سلام پڑھ دے تو بداتی کہا جا رہا ہے اس کو بریلوی کہا جا رہا ہے ذہن و فکر لو اور عقل کا جنازہ نہ نکالو رسول کونین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا تعظیم کرنا سلام پڑھ کر کے اور تعظیم کرنا قرآن پڑھ کر کے تعظیم کرنا درود پڑھ کر کے رسول اللہ کی تعظیم کا حکم تو رب تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے وہ تو ضرور ہو وہ تو کرو ہو وہ تو سب ہو بکرتا ہوا نبی کی تعظیم کرو توقیر کرو اور شام اللہ کی پاکی بولو اللہ کے رسول تشریف لے گئے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی تھی لیکن آپ کا جسم کانپ رہا ہے آپ کے جسم پر لرزا ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا کے جسم کی کپ کپاہٹ کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت فاطمہ جب نماز سے سلام پھیرتی ہیں پڑھ کر کے ابا حضور کو سلام پیش کیا آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی تمہیں اتنی کمزوری کیسے آ گئی ہے تم نماز پڑھ رہی تھی فاطمہ تو تمہارا تیرا جسم کانپ رہا تھا تمہارے جسم سے لرزا تاری تھا فاطمہ یہ کیفیت تمہاری کیسے ہوئی ہے عرض کرتی ہیں آنکھوں میں اشک آ گئے شکایت کے طور پر رہی بلکہ عرض کرتی ہیں ابا حضور اب آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دے رہی ہوں میں کمزور کیوں ہو گئی مجھ کو کمزوری کیوں ہے مسلمہ گھر میں جنم لینے والی عورتوں کو بچیوں کو سوچنا چاہیے خاتون جنت نبی کی شہزادی وہ حضرت فاطمہ زہرا جس کے باپ ساری کائنات کے رسول ہیں جس کے باپ کی بنیاد پر ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں جو رسول سونے اور چاندی کے پہاڑ اپنے ساتھ کر سکتے ہو جس اپنی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے وہ رسول اپنی بیٹی سے ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ تیرے جسم پر کیوں ہے تو رسول اللہ کی بیٹی روتے ہوئے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آج تین دن کا عرصہ گزر گیا فاقہ کرتے ہوئے گھر میں کچھ نہیں تھا تھوڑا سا جو علی لائے تھے اس کا آٹا میں نے بنا کر تیار کیا اور جب روٹی میں نے بنائی تو دروازے پر سائے لا کر کے سوال کر دیا دو روٹی تو بچوں کو کھلا دیا اور بقیہ دیا روٹیاں سائل کے سوال میں میں نے ڈال دیا یا رسول اللہ بھوک کی بنیاد پر یہ کمزوری ہے تب تک میرے آقا کی چشم نبوت تر ہو گئی رسول اللہ کی مقدس نگاہوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا اے پروردگار میری فاطمہ کو اب بھوک نہ ستائے رب کے محبوب کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس تاریخ سے خاتون چنگل حضرت فاطمہ کو کبھی بھی بھوک نے ستایا نہیں وہ حضرت امام حسین کی ماں ہیں جو فاقے پر فاقہ ہو رہا ہے نماز ادا کر رہی ہیں دشواریوں پر دشواریاں ہیں نماز ادا کر رہی ہیں ذرا ان عورتوں سے پوچھو یہ کتنا نماز پڑھتی ہیں آپ چلے گئے دھندے پر یہ ٹیلی ویژن دیکھ کر کے اسی میں ایٹنگ شروع کر دیتی ہیں یہ جملہ مجھے تو مناسب نہیں تھا لیکن نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راز سربستہ رات کے سناٹے میں جب اپنے بسترے پر جاؤ یہ رات کا سناٹا تمہیں کیوں دیا گیا ہے یہ اپنے بسترے پر جب تم جاتے ہو اور کمرہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو ذرا تم غور و فکر کرو کہ اپنی قبر کو سوچو جب اس قبر میں جاؤ گے پیارے کوئی نہیں ہوگا نہ ماں کام آنے والی ہے نہ باپ کام آنے والا ہے نہ بیٹے بچے بچیاں کام آنے والے ہیں نہ وہ شریک حیات جس کی زندگی آپ کی زندگی دنیا میں ایک تھی وہ آپ کے ساتھ قبر آنے آنے والی ہے قبر میں اگر کام آنے والا کوئی ہے تو اللہ کے رسول کام آنے والے ہیں اور قبر میں اگر امال صالحہ ہے تو وہ کام آنے والے ہیں اس لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ نمازی بن کر جیو اور نمازی بن کر مرو یہی پیغام حسین ہے وہ خاتون جنت اللہ اکبر حضرت امام حسین کی ماں ہے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کی مقدس زندگی کو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے لیے نمونے عمل بنائیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں اپنے گھر کا کام کاج خود کر رہی ہیں سرکار کی شہزادی ہیں اپنے گھر کے کاروبار کو خود سنبھال رہی ہیں گھر کا کام کیا تھا بچوں کی تربیت کرنا ان کے بچے کون ہیں حضرت امام حسن ہیں حضرت امام حسین ہیں حضرت امام محسن ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا حضرت زینب ہیں یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پانے والے نورانی شہزادے ہیں رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بند ہیں خاتون جنت کا اور کام کیا ہے گھریلو ان شہزادوں کی دیکھ بھال کرنا عبادت کرنا اپنے شوہر کی خدمت میں رہنا گھر کے کام کاج کو کرنا گھر کا کام ہے کہ آٹا خود تیار کر لیتی ہیں پانی خود بھر کر کے لے آتی ہیں لیکن پانی تو نبی کی شہزادی بھر کر کے لا رہی تھیں کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا خاتون جنت آٹا تیار کرتی ہیں چکی چلاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں مگر انہوں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی ہے ایک روز شوہر کی نگاہ پڑ جاتی ہے مولا کائنات نے دیکھ لیا خاتون جنت کا وہ نورانی ہاتھ کہ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے کام کرتے کرتے حضرت علی کی آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں حضرت علی سوچنے لگتے ہیں کاش میرے پاس اتنی دنیا ہوتی کہ نبی کی شہزادی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پاتی لیکن حضرت علی تاڑ میں تھے جب اسلامی لشکر فتح حاصل کر کے واپس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غنیمت کے مال لائے گئے اس میں لونڈیاں لائی گئیں حضرت مولا کائنات خاتون جنت سے ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ ایک کام کرو تم چلی جاؤ اپنے ابا حضور کے پاس کیوں چلی جاؤں اس لیے چلی جاؤ کہ مال غنیمت میں لونڈیاں آئی ہیں کنیزیں آئی ہیں فاطمہ کام کرتے کرتے تم تھک جاتی ہو تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں جاؤ اپنے ابا حضور سے کام بٹانے کے لیے کوئی خاتمہ کوئی کنی لے آؤ نبی کونین کی شہزادی کی غیرت تو اجازت نہیں دے رہی ہے کہ خاتون جنت اٹھائیں لیکن شوہر شوہر نے حکم دے دیا ہے تو کی برداری بھی ضروری ہے حضرت علی کی بات کو مانتے ہوئے خاتون جنت فاطمہ زہرا کے قدم اٹھ گئے ہیں اپنے ابا حضور کے گھر جا رہی ہیں نبی کونین کے پاس جانے کے بعد سرکار کے بغل میں بیٹھ جاتی ہیں اللہ کے رسول مالک غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں آؤ یتیم و تم آؤ لے کر کے جاؤ بیواؤں کو یہ مالک غنیمت دے دیا جائے ان مجاہدین کو دے دیا جائے جن کی تلواریں میدان میں چلی ہیں جو فتح حاصل کر کے آئے ہیں غریبوں کو دیکھا جا رہا ہے مظلوموں کو دیکھا جا رہا ہے بیواؤں کو دیکھا جا رہا ہے یتیموں کو دیکھا جا رہا ہے اللہ کے رسول سب کو غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے ہیں اور جب تقسیم کر چکے تو نبی کونین کی نگاہ نبوت اپنی بیٹی کی طرف گھوم جاتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہو بیٹی فاطمہ کیسے آئی ہو شرم و حیا مانے ہے زبان رک رہی ہے لیکن ابا کا حکم ہو گیا تو وجہ بتا رہی ہیں عرض کرتی ہے ابا مجھ کو علی نے بھیجا ہے آنے کی نسبت اپنے شوہر حضرت علی کی طرف کر دیا مجھ کو علی نے بھیجا ہے بیٹی کیسے آئی ہو ابا حضور کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کوئی کنیز اتنا جملہ آنا تھا کہ زبان رک جاتی ہے اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی پاتما میں تمہیں کنیز دوں غنیمت کا مال دوں کہ ان یتیموں کو دیکھوں جن کے باپ نے خون بہا دیا میدان میں اسلام کے خاطر میں ان عورتوں کو دیکھوں جن عورتوں کے شوہر اسلام کے خاطر میدان میں اپنے جسم کو ہڈی بوٹی کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا دے دیا اے بیٹی میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں جاؤ جاؤ تم پڑھ لیا کرنا سو مرتبہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ ان تینوں تسبیحوں کو سو مرتبہ پڑھ لیا کرنا فاطمہ جاؤ تمہارے لیے دین میں بھی بھلائی ہے اور دنیا میں بھی بلائی ہے رسول اللہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے عمل کا پیغام دے کر کے فرما رہے ہیں اور انصاف فرماتے ہیں یا فاطمہ اے ملی یا فاطمہ اے ملی یا فاطمہ اے ملی اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو جس رسول کے قدموں میں جنت ہے جنت <laughs> جس کی جاگیر ہے وہ اپنی بیٹی کو عمل کی اس طرح سے تلقین فرما رہے ہیں وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے امام حسین کی ماں کو کہاں کہاں سمجھو گے کس کس جگہ دیکھو گے نبی کی گود میں ہیں تو بے مثال ہیں خاتون جنت حضرت امام حسن حسین کی ماں بنی تو بے مثال ہیں اور جب اپنے شوہر کی خدمت حضرت علی کے گھر آئیں تو بے مثال ہیں خاتون جنت تو وہ بے مثال ہیں نبی کی وہ شہزادی ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا قیامت کے میدان میں جب حضرت خاتون جنت اپنی سواری پر سوار ہوں گی جنت میں جانے کے لیے تو ہاتھ سے غیبی ندا دے گا رب کی طرف سے آواز دی جائے گی اے اہل محشر تم اپنی نگاہوں کو چھپا لو خاتون جنت فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے ستر ہزار کنیجوں کے جھرمٹ میں حضرت خاتون جنت پردہ کے آڑ میں سے ایسے گزر جائیں گی جیسے کوئی بجلی کود جاتی ہے حضرت خاتون جنت کی سواری گزر جائے گی وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں جبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اسبول جگر پار مصطفیٰ اس اسبت جگر پا رہے مستفیٰ آ رہے پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اور جس کا آ چلنا دیکھا مہو مہر نے جس کا چل مہر نے اس ردائے نازاحت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اور آب تت ہیرو میں جس کے پودے جمے آب تطہیر میں جس کے پودے جمے آپ تک میں جس کے پودے جمے اس ریاض نہ جا بت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیادہ زاہدہ طاہرہ جان احمد کی رات لاکھوں سلام لاکھوں سلام وہ حضرت آپ ذرا غور فرماؤ بات چل رہی تھی حضرت امام علی مقام کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سوچو کون ہیں رسول اللہ کی لخت جگر ہیں سرکار کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ کے شوہر سے عورتوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے میرے سرکار کو خاتون جنت حضرت فاطمہ سے بڑی محبت ہے فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا خون ہے فاطمہ کا گوشت میرا گوشت ہے فاطمہ کی آواز میری آواز ہے فاطمہ کو ناراض ہونا میرا ناراض ہونا ہے اور فاطمہ کو راضی کر لینا مجھ کو راضی کر لینا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ایزا دی اور جس نے خدا کو ایزا دیا اس کے لیے جہنم آئے آؤ سمجھو خاتون جنت کا صبر دیکھو حضرت فاطمہ زہرا کا وقار ملاحظہ کرو ابتدائی اسلام کا دور ہے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی آبادی ہے یہودیوں کے وہاں شادی کی ایک تقریب ہوئی ایک یہودی کے وہاں شادی کا دن رکھا گیا یہودن عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کو بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دعوت دے دو ہم اس دن بہترین بہترین لباس میں ہوں گی ہمارے جسم پر اچھے اچھے زیورات ہو گئے لیکن سنا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں پیوند لگے رہتے ہیں دعوت دے دو تاکہ ان کو آ رہو یہ پروگرام بنا کر کے عورتیں سرکار کی بارگاہ میں آئیں عرض کرتی ہیں مسلمانوں کے پیغمبر ہمارے وہاں شادی ہونے والی ہے ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی شرکت کریں اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے دلوں کے راز کو جان لیا کہ یہ میری بیٹی کو کیوں بلانے آئی ہیں آج کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر کے اپنی زبان پر ہر دم یہ جملہ لایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو غیب کا علم کہاں تھا ارے حرام خور اگر ایسا جملہ تو نے کہہ دیا تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل گیا تیرے لیے جہنم ہے یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے شرم نہیں آتی ہے تجھے رسول کون کے تعلق سے یہ کہنے میں لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی کھٹائی کے ساتھ کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں رسول کو یہ نہیں معلوم رسول اللہ یہ نہیں جانتے تھے رسول اللہ کو مطلق علم نہیں تھا معذ اللہ نادان نجدی ذہن فکر رکھنے والے بدماشوں رسول اللہ کو دیکھو میرے آقا نے اپنے رب کا جلوہ اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھا ہے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ لیا خالق کو دیکھ لیا تو اب مخلوق کہاں پوشیدہ رہ سکتی ہے اب دنیا کا ذرہ کہاں پوشیدہ رہے گا اب کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو میرے سرکار نے ان یہودن عورتوں کے دل کے راز کو جان لیا آقا نے پرما جاؤ میری بیٹی فاطمہ تمہارے وہاں شادی میں شرکت کرے گی عورتیں چلی گئیں خاتون جنت اپنے ابا حضور کی خدمت میں آئیں آنکھوں میں اشک چھلک آئے آقا نے فرمایا بیٹی کیوں آنکھوں میں آ گئے عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ نے شادی میں جانے کے لیے منظور تو کر لیا مگر میرے لباس تو ایسے نہیں ہیں نبی قرآن نے فرمایا فاطمہ تمہیں لباس مل جائے گا جب شادی کا دن آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے نبوت سے ایک جوڑا تا فرماتے ہیں فاطمہ لو یہ پہن لو اور شادی میں چلی جاؤ ابا یہ جوڑا کہاں سے ملا جبریل لائے جبریل کہاں سے لائے جنت سے لائے کس کے حکم سے لائے رب کے حکم سے لائے اللہ اپنے محبوب کی شہزادی کو جنتی جوڑا حضرت جبریل سے حضرت رسول کونین کے دستے کریم سے عطا فرما رہا ہے خاتون جنت نے جنتی جوڑا لے لیا پہن لیا شادی میں جب حاضر ہوئی جیسے یہودن عورتوں کی نگاہیں پڑی سب کی سب آ کر کے فریفتہ ہو گئی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے یا تو وہ کثرے نفسی کا شکار ہو جاتی ہیں اور یا تو پھر وہ حسد میں جلے بھننے لگتی ہیں یہاں عورتیں کثر نفسی کا شکار ہو گئی حضرت خاتون جنت کے لباس کو دیکھ رہی ہیں اور تعجب میں پڑھ کر کے پوچھ رہی ہیں اے فاطمہ بنت محمد یہ لباس تم کو کہاں سے ملا ہے میرے باپ نے دیا تمہارے باپ کو کس نے دیا حضرت جبریل نے دیا جبریل کو کہاں سے ملا وہ جنت سے لے کر آئے ہیں فاکلنا نشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولو تو ساری عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا گواہی دیتے ہوئے کہ تمہارے باپ کا مذہب سچا ہے مذہب اسلام حق ہے ہم ساری عورتیں اسلام لا رہی ہیں ساری عورتوں نے اسلام قبول فرما لیا اس کے بعد ان کے شوہروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے لباس کی برکت ہے قتل حسین اصل نسل میں گئے عزیز ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ ذرا غور فرمائیں یہ خاتون جنت حضرت امام کریمائن کی ماں ہیں رسول اللہ کی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر جس کا نام ہوگا جس عورت کو اللہ تعالی کے حبیب کے شہزادی کی شفاعت اسے ملے گی وہ جنت میں جائے گی اللہ اکبر پر وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں جن کے بچوں کا بھی جوڑا جنت سے آ رہا ہے جن کا جوڑا جنت سے آ رہا ہے جب وہ سجدہ کر رہی ہیں تو ایسی عبادت کرتی ہیں کہ دل کا سفیدہ نمودار ہونے لگتا ہے سجے سے سر اٹھاتے ہوئے عرض کرتی ہیں پروردگار رات لمبی فرما دے تاکہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جی گھر کے سجدہ کر لیں اس لیے مسلمان عورتوں میں فاطماؤں کو سوچنا چاہیے وہ حضرت امام حسین کی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلائیں رسول اللہ کی مقدس زندگی کو لے لو امام کریمین کی مقدس زندگی کے لو لو کربلا کا سارا ماحول تمہیں ذہن دے رہا ہے گفا گن گناہوں سے نفرت کرنا اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنا یہی پیغام حسین ہے نماز پڑھنا یہی پیغام حسین ہے شراب کو ہاتھ نہ لگانا یہی پیغام حسین ہے نہ حق قتل و غارت کری نہ ہونے پائے یہی پیغام حسین ہے شرافت و تقدس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے یہی پیغام حسین ہے سنی مسلمان بن کر کے نیکوکار رہ کر کے جینا یہی پیغام حسین ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے قیامت کے میدان میں حضرت امام حسین کے جھنڈا تلے ہم سب کا حشر ہو یہ محفل نور زندہ باد باد پائندہ السلام علیکم یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائز کی ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائز دکان نمبر تین چھوٹا سونا پور نزد اکبر Pir Bhai college Maulana Shaukat Ali road Mumbai number آٹھ telephone number two three zero nine one six two nine